جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے